شعبہ نے انس بن سیرین سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا پھر مذکورہ بالا حدیث حدیث کی کی طرح بیان اور اس میں یہ اضافہ کیا رات کے آخری حصے میں ایک رکعت وطر پڑھتے اس میں ہے اور میرے دوبارہ سوال پر کہا بس بس تم ایک بوجل آدمی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو باسٹھ